میں انتہائی مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر دین محمد فریدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سعادت کے پیش نظر اپنی حاضری لگوائیں ڈاکٹر دین محمد فریدی صاحب نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم بھائیو دوستو عزیزو دوسری پڑھیے اللہ صلی اللہ علام وقت کی بہت قلت ہے کچھ وقت ہوتا تو کہنے کا بہت ارادہ تھا بات یہ ہے قادیانیت واقعی ختم ہو رہی ہے مگر یہ اس وقت ایک زخمی سانپ ہے مختلف طریقوں سے یہ ڈس مار رہا ہے ڈنک مار رہا ہے آپ لوگ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں یہاں سے یہ لے کے جائیں کہ ہم نے اپنے علاقے میں قادیانیت کے خلاف بھرپور کام کرنا ہے قادیانی اب قادیانیت کے روپ میں آپ کے سامنے نہیں آ رہا قادیانی قادیانیت کے روپ میں سامنے نہیں آ رہا وہ Qadiani Nawaz NGOs کی شکل میں پورے ملک میں گھس چکا ہے بے شمار پیسہ استعمال ہو رہا ہے کہیں خواتین فاؤنڈیشن کے نام پر کہیں حقوق کے نام پر کہیں اموام دوست کے نام پر وہ اس وقت پورے پاکستان میں سرگرم عمل ہے ان کا مبلغین کی بھی کام ہے کہ ان کا تعقب کریں آپ نے ان کے رسالے نہیں پکڑے میں نے کچھ رسالے پکڑ لیے ہیں وہ خفیہ طریقے پر ایک ایسا رسالہ بھی چلا رہے ہیں تین قسم کے رسالے میں پکڑ چکا ہوں ایک ماہنامہ جو دے حق ہے ایک ماہنامہ نیا زمانہ ہے ایک ماہنامہ فلاح پاکستان ان میں قادیانیت ہی کی تبلیغ ہوتی ہے کسی کو بکری دے دی کسی کو مرغی دے دی کسی کو موبائل دے دیا یہ ان حالات میں پھر وہ قادیانیت کے خلاف قادیانیت کی حمایت میں پورے ملک میں زہر ڈال رہے ہیں دوسرے جو رات بھائی جو مرزا ناصر کے رضائی بھتیجے بھی ہیں مرزا مسرور کے انہوں نے ایک بات کہی میں اتفاق کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے مگر صرف یہی ایک واقعہ بتا دیتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ علم حاصل نہ ہو پھر بھی کام کرنا ضروری ہے نیت کا اخلاص ضروری ہے علم حاصل کر کے نیت اخلاص رکھ کے نہ بھی ہو تو پھر بھی اخلاص نیت رکھ کے ان اکابر سے جڑنا ضروری ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ستائیس مئی تھی دو ہزار بارہ رات کے ساڑھے نو بجے مجھے فون آیا میں اسے نہیں جانتا تھا بکھر کے دور دراز علاقے میں چک ستر ہے کہ جی میں وہاں سے بول رہا ہوں ایک مرد ہمیں تنگ کر رہا تھا بس ابھی ایک منٹ یہ بتا دیں تو اس اس کو ہم نے ان لوگوں کی جو فون کیا ان لوگوں کی سرپرستی کی ان کو اندر حوالات کے پہنچایا ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس قسم کے آپ کا تعلق ہے دیہات کے تمام لوگ تو علم حاصل نہیں کر سکتے ان کو لٹریچر پہنچانا کارکنوں کا کام ہے یہ جو مبلغین ہیں چالیس مبلغین اتنے بڑے ملک میں آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے لٹریچر وصول کریں علاقے میں پہنچائے پھیلا دیں اور ان کے لیے تباہی کا سبب بن جائے واخر دام